یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں اپنے مکاتبت کے معاملے میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے بریرہ کو پانچ اوقیہ چاندی پانچ سال کے اندر پانچ قسطوں میں ادا کرنی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں خود بریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کی یہ پانچ اوقیہ ادا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے گی بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولا ہمارے ساتھ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جز بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ساٹھ